کرنے والے خوش قسمت طلباء اور طالبات میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں بطور ایک طالب علم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس مبارک مجلس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے آیت کا مفہوم آپ حضرات نے بارہ سنا ہوگا سمجھا ہوگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے ایک ایک لفظ میں اپنے ایک ایک حرف میں مضامین کا ایک سمندر رکھتا ہے اور ایک ایک آیت میں اتنے مضامین ہوتے ہیں کہ آج چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا قرآن مجید کی تفسیر ہوتے ہوئے مگر ابھی تک کوئی اس کا مکمل حق ادا نہیں کر سکا کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اب قرآن مجید کے عجائب ختم ہو چکے ہیں بلکہ ہمیشہ ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اسی رہنمائی کی روشنی میں آج جو حالات ہم مسلمانوں پہ گزر رہے ہیں اور ہم میں سے مختلف لوگ ان مسائل کا مختلف حل بتاتے پھر رہے ہیں اور اس حل بتانے کی وجہ سے آپس میں بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں تو اگر ہم قرآن مجید کے آئینے میں دیکھیں کہ ہمارے حالات آج کس رخ پر جا رہے ہیں اور ان کا علاج کس طرح سے ہوگا تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کرنے کے لیے بھی حمد موجود آپ اس زمانے کو یاد کریں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ایک چھوٹی سی بستی ہے کھجوروں والی سرزمین وہاں ایک شخص ہے اللہ تعالی کا بھیجا ہوا اس کائنات کا افضل ترین شخص اس کے ساتھ اس کے ماننے والے کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں مردوں میں سے کچھ مہاجرین ہیں کچھ انصار ہیں خواتین میں سے بھی کچھ مہاجرین سے تعلق رکھتی ہیں کچھ انصار سے تعلق رکھتی ہیں اس بستی میں ساری دنیا کے اس زمانے کے مروجہ قوانین کے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا جا چکا ہے ساری دنیا بت پرستی کرتی ہے مگر مدینہ کی بستی میں بت پرستی نہیں ہوگی بلکہ یہاں بتوں کو توڑا جائے گا ساری دنیا ظلم کرتی ہے مدینہ میں ظلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی ساری دنیا آپس میں قتل و غارت کرتی ہے جبکہ مدینہ کا ماحول اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرنا تو درکنار اسے گالی بھی نہ دے اس پر ہاتھ بھی نہ اٹھائے جو گالی دے گا یا ہاتھ اٹھائے گا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق صرف نام کا رہ جائے گا حقیقی تعلق نہیں ہوگا ساری دنیا میں کچھ انسانوں کی اجارہ داری ہے مگر مدینہ میں کسی انسان کی اجارہ داری نہیں بلکہ اللہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے ساری دنیا اپنے بڑوں کے سامنے سجدے کرتی ہے جبکہ مدینہ کا ماحول اعلان کر رہا ہے کہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا اس کے سوا کسی کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے ساری دنیا میں قوم اور قبیلے کا جادو چل رہا ہے یہ فلاں قبیلے کا آدمی یہ فلا قبیلے کا آدمی مدینہ نے قوم قبیلے کو محض تعارف کی حد تک محدود کر کے اعلان کر دیا کوئی کالا ہو یا گورا کوئی عربی ہو یا آدمی کوئی روم کا رہنے والا ہو یا فارس کا جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا وہ سارے ایک ہو جائیں گے رنگ نسل قوم قبیلے زبان کا امتیاز ختم ہو جائے گا اللہ عجیب بات ہے ایک طرف روم کی سلطنت ہے ان کی تہذیب ہے ان کا تمدن ہے ایک طرف فارس کی سلطنت ہے اس کی تہذیب و تمدن ہے ایک طرف مکہ کا مشرق ہے جس کی اپنی ایک گندی تہذیب اور اپنا ایک برا تمدن ہے ایک طرف چائنا کا علاقہ ہے ایک طرف ماورا نہر کا علاقہ ہے مگر یہ شخص عجیب ہے دنیا اسے محمد کے نام سے یاد کرتی ہے اس کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اس کے نام کے ساتھ بڑھاتے ہیں یہ نہ روم کی تہذیب کو مانتا ہے نہ فارس کی تمدن کو مانتا ہے نہ مشرقین مکہ کی طرح بتوں کے سامنے گردن جھکاتا ہے وہ کہتا ہے حکم ایک اللہ کا چلے گا نظام اللہ کا چلے گا بات اللہ کی چلے گی الہ بھی اللہ کو مانیں گے معبود بھی اللہ کو مانیں گے انسان انسان سے پیار کرے گا محبت کرے گا کوئی بھوکا نہیں رہے گا کسی کے پاس خزانہ ذخیرہ زیادہ جمع نہیں ہوگا مالدار زکات دیں گے غریب اس کے مستحق بنیں گے مالدار فطرانہ دیں گے غریب اس کے مستحق بنیں گے اور حالت ایسار کی یہ جا پہنچے گی کہ کوئی آدمی زخمی ہوگا اور اسے پانی دیا جائے گا تو وہ خود نہیں پیے گا بلکہ اپنے ساتھ والے رفیق کو دے دے گا یاد کریں یاد کریں مدینہ منورہ کے اس ماحول کو تھوڑا سا آگے بڑھے مدینہ منورہ کا یہ ماحول دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا دشمن کہاں برداشت کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے نظام سے کوئی ٹکر لینے والا پیدا ہو جائے آج تو مفاہمت کا دور ہے وسیع البنیاد حکومتوں کا دور ہے تھوڑا سا ہم اسلام لاتے ہیں تھوڑا سا تم کفر لے کے آؤ کوئی نئی چیز بناتے ہیں دین اکبر ہی بناتے ہیں مدینہ ملورہ کے خالص دین پر اچانک حملہ ہو گیا حملے تو پہلے بھی ہوتے تھے مگر یہ حملہ بہت عجیب تھا آئیے مدینہ منورہ کی فضاؤں کو سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں سردی کا موسم ہے غذا اور خوراک زیادہ موجود نہیں ہے ساری قوم کھجوروں کے کھجوروں کی آمدن کے اوپر پلتی ہے سردی کے زمانے میں کھجوروں کے درختوں سے پھل نہیں ملا کرتے وہ گرمی کے زمانے میں ملتے ہیں غربت پریشانی افکاس اور سردی اچانک اطلاع ملی کہ باہر سے سارے کافروں نے گھیر لیا ہے غطفان بھی ہے بنو سطیف بھی ہے اور جو قریش کے کفار ہیں وہ بھی ہیں دس ہزار کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے اور اندر یہودی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر باہر سے حملہ ہو گیا اندر سے ہم حملہ کر کے ان کی عورتوں کو اٹھا لیں گے ان کے بچوں کو اٹھا لیں گے تیسری آفت خود مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے منافقین موجود تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے مگر وہ اللہ کے لیے جان دینا نہیں جانتے تھے اللہ سے ملاقات کے شوق نہیں تھا انہوں نے اندر اندر بزدلی پھیلانا شروع کی دیکھو محمد نے ہمیں مروا دیا اتنے سارے دشمنوں کے ساتھ لڑا دیا اب کون مقابلہ کرے گا جا کے دیکھو محمد کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں ہمارے ملک کا چین ختم ہو گیا امن ختم ہو گیا اس نے یہودیوں سے بھی دشمنی مول لے لی اس نے مشرقین سے بھی دشمنی مول لے لی اس نے دریا میں رہتے ہوئے مگر مچھ کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے اس محمد کو چھوڑ دو اندر اندر سے منافقوں کی تاریخ رہی رہی ہے سبحان اللہ ایک طرف باہر سے دس ہزار کا لشکر جو مدینہ کو اگر آ کر جھاڑو بھی پھیر دیتا تو مدینہ ختم ہو جاتا اندر سے مشرقین کے کئی قبائل یہودیوں کے کئی قبائل موجود ہیں اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر منافق بزدلی پھیلاتے پھر رہے ہیں کیا ہوتا ہے جہاد جہاد تو اپنے مقابل کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تو ساری دنیا کا کفر ہمارے خلاف جمع ہو چکا ہے ان حالات میں دو ہی صورتیں تھیں میرے بزرگوں اور بھائیوں ایک صورت تو یہ کہ ہاتھ جوڑ کے جان کی پناہ مانگ کے آفیت کی دعائیں کر کے مشرقین کو بھی کہتے کہ آپ ہم سے ٹیکس جزیا لے لو واپس چلے جاؤ ہم تمہاری بات مانیں گے اور یہودیوں سے بھی کہا جاتا کہ جناب آپ کی اور ہماری کوئی لڑائی نہیں بالکل ہم بہت پرامن لوگ ہیں آپ سے لڑ کے کیا کریں گے اور منافقین کو اٹھا کے ممبر بنا دیتے حکومت کا کہ جناب آپ حکومت کیجیے عبداللہ بن ابئی صاحب اس وجہ سے کہ آپ ہی کا مدینہ ہے ہم تو باہر سے آئے ہوئے مہاجر لوگ ہیں اب آپ یہاں کے حکمران بن جائیے ایک صورت تو یہ تھی اور دوسری صورت یہ تھی کہ آسمان کی طرف دیکھا زمین کے رستے تو بند ہو چکے ہیں مگر آسمان والا رب تو موجود ہے ہر جگہ موجود ہے حی القیوم ہے فوراً اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ساری دنیا کا کفر آ جائے ہم تیرے نام کو نیچا نہیں ہونے دیں گے زیادہ سے زیادہ جان ہی چلی جائے گی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں جا سکتا اور پھر جب لشکر آ رہے تھے چاروں طرف سے اور منافع کانپ رہا تھا تانے دے رہا تھا غصے سے جھنجلا رہا تھا اور صحابہ تم نے ہمیں برباد کر دیا تمہارے نبی نے ہمارے ملک کو برباد کر دیا اس وقت صحابہ جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے والما رالمین الحضاب کالو آگا ما اللہ و رسول اور یہ تو اللہ کا وعدہ آ گیا آنے دو ان مشرکوں کو ہم لڑنے کے لیے تیار خندق کھو دی جا رہی ہے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور ان حالات میں جبکہ تین دشمنوں کے ساتھ لڑائی تھی ایک صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹے آج اگر غور کریں وہی حالات ہے کہ نہیں ہم بے نہیں وہی حالات مشرقین نے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے بھارت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان پہ ان قریب حملہ کر کے قبضہ کر کے اس کو اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ بنائیں گے آر ایس ایس اور شیو سینا کے پاس جو نقشے موجود ہیں ان نقشوں میں جو بھارت کا بھارت دکھایا گیا ہے اس کی سرحدیں افغانستان سے جا کے ملتی ہیں چائنا سے جا کے ملتی ہیں اور پاکستان کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے مشرقوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا اور خالی گھیرا نہیں کشمیر کی وادی میں جو ظلم و ستم وہ لوگ ڈھا رہے ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ سے دعائیں کرو جس نے امن دیا ہے یہ امن اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے جب مسلمان بے درد ہو جاتا ہے کشمیر میں ہر گھر میں آگ جل رہی ہے ایک ایک گھر سے پانچ پانچ جوان بیٹے شہید ہو چکے مگر ان لوگوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے کمزوری نہیں دکھائی دوسری طرف یہودی ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے پاکستان میں بھی یہودیوں کی اندر زیر زمین تحریک چل رہی ہے یہ جو چوتھے دن ہر کرکٹ میں کوئی شخص آتا ہے اور آ کر پاکستان کی سیاست پہ قبضہ کر لیتا ہے یہ فری میسن کی تاریخ ہے جو پاکستان کو اندر اندر سے کھانے کے لیے اور اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے اور تیسری طرف منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ ایک بہت بڑا گروہ منافقین کا بھائی جہاد ایسے تھوڑی ہوتا ہے جہاد جہاد کا نام کرا کے تم نے ملک کو برباد کروا دیا جہاد کے نعرے لگا کے تم نے یورپ کو ناراض کرا دیا تم نے امریکہ کو ناراض کرا دیا تم نے عرب ممالک کو ناراض کرا دیا چھوڑو اس جہاد کی بات کو اور ساری دنیا کے قدموں میں گر کے ان سے آزادی کی اور ان سے آفیت اور ریزی کی بھیک مانگتے نہیں وہی حالات اور ان حالات میں جب کہ ہم چاروں طرف سے گرے بیٹھے ہیں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل جب ذہن میں آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مردان والوں ہم میں سے ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے لیکن اگر کافروں کے مکرو عزائم کو دیکھو تو تمہیں ان بچوں کا مستقبل عجیب مصیبت میں اور عجیب مشکلات میں نظر آئے گا اور اللہ اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان کبھی حالات سے غافل نہیں ہوا کرتے آج جبکہ ہمارے اندر منافقین بھی پیدا ہو گئے نعوذ باللہ یہودی بھی گھس گئے ان مشکل حالات میں مسلمانوں کے تین طبقے ہو چکے ہیں تین جماعتیں بن چکی ہیں بس میں اسی بات کو عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا ایک طبقہ ہمارا مسلمانوں کا آل پاکستان کا وہ ہے جو ہم سے چھین لیا گیا ہم سے چھین لیا گیا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جن کو اللہ اچھا نہیں لگتا جن کو رسول اللہ اچھے نہیں لگتے جن کو مسجد اچھی نہیں لگتی جن کو مدرسہ اچھا نہیں لگتا جن کو خانقاہ اچھی نہیں لگتی جن کو مشائق و قابر اچھے نہیں لگتے جن کو علماء سے نفرت جن کو اسلام کے ایک ایک حال سے نفرت ہے میں نے پاکستان میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کی آزان ہوتی ہے تب بھی گالی دیتے ہیں دیکھو ان مولویوں کو ہمیں ٹی وی کا پروگرام نہیں دیکھنے دے رہے یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا طبقہ جس کو کافروں نے اپنی تعلیم دے کر آکسفورڈ ہارورڈ اور کیمبرج کا نصاب پڑھا کے ان کو ہم سے چھین لیا ہے یہ نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں رتی برابر ایمان نہیں ہے اگر کل کافر انہیں کہے کہ ان مولویوں پر گولیاں چلاؤ تو یہ گولی چلانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے مسجد میں بوٹ پہن کے جانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے دل سے ایمان نکل چکا ہے ان کے دل سے غیرت نکل چکی ہے یہ راتوں کو اپنی مسلمان بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے یہ شراب پینے سے بھی دریغ نہیں کرتے یہ بیچارے جو کل تک مسلمان تھے انگریزی تعلیم کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں سے ایمان چھن گیا ان کے دلوں سے ایقان چھن گیا ان سے کہو کہ بہنیں لٹ گئی وہ کہتے ہیں لٹ جائے ہمیں کیا پرواہے ہمیں پاکستان میں ہمیں پاکستان میں اقتصادی ترقی چاہیے معاشی ترقی چاہیے ہمیں پاکستان اکنامک طور پر مضبوط چاہیے اس کی خاطر ہمیں کافروں کے قدموں میں جھکنا پڑے یا کہیں بھی جانا پڑے ہمارا یہ طبقہ میں اس کو کیا نام دوں گا کیا نام دوں گا ان لوگوں کو مسلمان اور ذرا سا کسی عالم سے مجاہد سے بات ہو جائے کہتے ہیں ہمارے اندر تم سے زیادہ ایمان سود کھاتے ہیں ناؤز باللہ آپ کو پتا ہے سود کا ایک لکما کھانا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس بار بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گنا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے ناؤز باللہ اس کا تصور کر کے کلے جائے ہمارا مسلمانوں کا یہ طبقہ ہم سے ایسا چھن گیا کہ اس کو آزان اچھی نہیں لگتی اللہ معاف کرے کافروں نے ہمارے اندر ہمارے دشمن پیدا کر دی ہمارے بھائیوں کو دشمن بنا دی آپ حیران ہوں گے سعودی عرب کا ایک نوجوان کیمبرج یا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے جب جدہ پہنچا تو ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ یورپ سے آئے ہیں وہاں اتنی ترقی ہو گئی ہے اور یا سعودیہ میں ترقی نہیں ہوئی ابھی تک تو آپ کیا سمجھتے ہیں سعودیہ کیسے ترقی کر سکتا ہے اس نے کہا یہ کعبہ کو گرا دو خود سعودیہ ترقی کر جائے گا اس کعبہ کی کیا ضرورت ہے ساری دنیا کے غریب لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر ہمارے کلچر اور تہذیب کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں وہ بھی تو کسی مسلمان ماں کا بیٹا تھا جس نے کعبہ کو گرانے جیسی بات اپنی زبان سے کہہ دی اللہ معاف کرے یہ لوگ اتنے دشمن ہیں اسلام کے کہ اگر اس ملک میں انگریزی کی تعلیم کو جاری کرنے کے لیے انگریزی نظام جاری کرنے کے لیے انہیں مدارس سے بلڈوزر چلانے کے لیے کہہ دیا جائے یہ بلڈوزر چلائیں گے اور قرآن کے اوراق کو بھی جلا کے پھینک دیں گے اس لیے کہ جو شراب پیتا ہو جو بدکاری کرتا ہو جو اللہ کا دشمن ہو اس سے کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہمارے لیے بہت درد کا منظر ہے جب میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں ہاتھ میں گاڑی کی چابی لے کے گلے میں لوکٹ ڈال کے داڑھی صاف گاڑی مڈا کے اور جا رہا ہوتا ہے اور بس یورپ اور امریکہ کو خدا سمجھتا ہے اپنا تو میرے دل میں درد اٹھتا ہے اللہ یہ بھی تو کسی مسلمان بہن کا بیٹا تھا یہ بھی کسی مسلمان ماں کا بچہ تھا آپ نے اپنے ارد گرد میں ایسے لاکھوں لوگ دیکھے لاکھوں لوگ دیکھے حالانکہ یاد رکھو یورپ اور امریکہ نے ترقی نہیں کی ہے خودکشی کی ہے خودکشی کی ہے اور ان ظالم درندوں کو جن کی شکل بنانا آج مسلمانوں کو اچھا لگ گیا جن کے کپڑے کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اندلس کی ساری مسجدیں ان خدیثوں نے گرائی اور اندلس کی بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر کھڑا کر کے ان کے جسموں کے کپڑے الگ کیے تھے یہ انگریز گورا جس کو آج ہم جی سر جی سر جی سر کہہ کے سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی اسی کے ہاتھ میں ہے قاتل ہے مسلمانوں کا خبیص ہے بجال ہے آج ہم انہی کی طرز امریکن کچن ہونا چاہیے گھر میں امریکن سسٹم ہونا چاہیے گھر میں جاؤ تو صحیح وہاں خود خودکشیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کا سکون ختم ہو گیا اس طبقے کے بارے میں یہ پہلا طبقہ یہ کہاں کہاں اونچے اونچے عہدوں تک پہنچ ابھی وہ آپ نے سنا ہوگا لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک صاحب چلے گئے اسی طبقے کا یا مسجد فضول بنی ہوئی ہے اس مسجد کو اٹھا کے باہر پھینک یا اللہ یہ کون سا طبقہ ہے مسجد لاوارس ہے اللہ کے گھر اس قابل ہو گیا کہ اٹھا کے اس کو فٹ پاتھ سے اس کو جو ہے وہ اسٹیشن کے اوپر نہ رہنے تو دو اس طبقے کے سامنے تو ہم ہم ان سے لڑائی نہیں کریں ہم ان سے وہ تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں لڑنے کے لیے تیار ہے آج اگر ہم کوئی نیکی کرنا چاہے تو یہی لوگ رکاوٹ اگر کسی گناہ سے بچنا چاہے تو یہی لوگ رکاوٹ اندر بدکاری ہو رہی ہوتی ہے اور باہر کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہوتے ہیں اندر شراب پی جا رہی ہوتی ہے اور پہرا دے رہے ہوتے ہیں مسلمان تجھے ہو کیا گیا بتا تو صحیح آج جب ہمیں کشمیر کی بہن پکارتی ہے کچنیا کی بہن پکارتی ہے مسجد اقسا پکارتی ہے میں کہتا ہوں مسلمان تو کہاں ہے کہیں نظر نہیں آتا کوئی سین ماں کے باہر کھڑا ہے کہ مجھے ننگی عورتیں نظر آئیں گی کوئی ٹی وی ڈش اینٹینا کے سامنے بیٹھا ہے کوئی سود کھا رہا ہے کوئی رشوت لے رہا ہے کوئی خدا کا باغی بنا پھرتا ہے کوئی کمیونسٹ داریا بن گیا اللہ کے خلاف اور مولوی کے خلاف بات کرنا تو ہمارے ملک کا فیشن بنتا جا رہا ہے اللہ معاف کرے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور تمہاری خاطر اپنے جسم پہ پتھر کھائے تھے تیر کھائے تھے اسی نبی کی ہر سنت کو توڑنا آج پاکستان میں فیشن آپ جانتے ہو فیشن کسے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی آپ منڈا دو آپ فیشن ہے نبی کی کسی سنت کو دبا کر دو آپ فیشنیبل ہیں نبی نے کہا کہ ہم نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے آپ کھڑے ہو کے پلیٹ لے کے کھاؤ لوگ کہیں گے واقعی یہ سمجھدار آدمی ہے اس لیے کہ اس نے نبی کی سنت کو ذبح کیا ہے نبی نے کہا بیٹھ کے پیشاب کر اب جو کھڑا ہو کر کرے گا وہی بہت بڑا انسان ہوگا کیونکہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے نبی نے کہا اپنی بیوی بچوں گھر والی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھو لیکن آج جو اپنی عورت کو لا کے سڑک پہ کھڑا کر دے گا کہ ہر آدمی اسے دیکھے وہی ترقی یافتہ فیشن یافتہ عقل مند آدمی ہے اور جو عورت کو گھر میں بٹھائے گا وہ بڑا بیوقوف اور پرانے زمانے کا لوگ ہو گیا مسلمانوں اتنی بڑی تعداد ہے تمہاری اور تم نے اپنے نبی کے رستے کو اتنا دلیل رسوا کر دی مسلمانوں کے اس طبقے کو جو ہم سے اچھی طرح سے جدا ہو چکا ہے ہم منت کرتے ہاتھ جوڑتے جھولی اٹھاتے ہیں ان کے سامنے کہ آج عیسائی اپنے دین کے ساتھ وفادار ہے ہندو اپنے دین کے ساتھ وفادار ہے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان تجھ پر کس نے جادو کر دیا کس نے جادو کر دی نماز تک نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ سارے مسجدیں گرا دو مدرسے گرا دو کیا نہیں چاہتے ہو کہ یہ بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں کیا قرآن کے بغیر بھی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ایسا گندا ہو گیا یہ نوجوان کہ جس گلی سے گزرتا ہے عورتیں دروازہ بند کر لیتی ہیں کہ کوئی شیطان جا رہا شیطان جا رہا ہے پتہ نہیں اس کی غلیظ نگاہ کسی گھر کی کسی بچی کی عزت کو تباہ نہ کر اللہ اس طبقے کو ہدایت دے دے وہ تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں مگر ہم ان سے نہیں لڑیں گے ہم انہیں اب بھی مسلمان سمجھتے ہیں ہم انہیں کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں کہ آ جا مسلمان آ جا بتا تو صحیح تجھے گناہوں سے ملتا کیا ہے تجھے خدا کی بغاوت کر کے ملتا کیا ہے کیا انگریز تجھے تنخواہ دے رہے ہیں کہ تو اس کے نظام کو یہاں نافذ کرنے کے لیے گولی تک چلانے سے گریز نہیں کرتا اس طبقے سے ہم کہتے ہیں ہم منت کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اب بہت سارے لوگوں نے بات سننا شروع کر دی دوسرا طبقہ پاکستان جو ان مشکل حالات میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی بھی ہے جو نیک بھی ہیں دیندار بھی ہیں تحجد گزار بھی ہیں نفل بھی پڑھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں لیکن ان سے کہو کہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دے دو تو بھاگ جاتے ہیں حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ ہیں ان کی عبادت کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے میں ان کے قریب جا کے بیٹھتا ہوں لیکن جب ان کی بزدلی دیکھتا ہوں تو میرے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی مجھے ان سے بزدلی کی بو آتی ہے اللہ کا نام لوگے کہ اللہ بڑا ہے اللہ سب کچھ کرتا ہے بھائی شہادت پا کے اللہ کے پاس تو جاؤ گے کسی غیر کے پاس تو نہیں جاؤ گے پھر افسوس یہ دکھ اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ سارے مسلمان جو مسلمان نظر آتے ہیں نمازی ہیں روزے دار ہیں یہ جہاد میں کیوں نہیں آ رہے مجھے اس چیز کا کوئی دکھ نہیں جہاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ رجال پیدا کرتا ہے خالق اللہ خالوب رجالن اللہ تعالیٰ جنگوں کے لیے آدمی پیدا کرتا ہے یہ میدان جنگ مقدس جگہ ہے یہاں اللہ منافق کو نہیں جانے دیتا اگر منافق چلا جائے تو بھاگ کے آ جاتا ہے اور بھائی میدان جنگ تو وہ مقدس جگہ ہے جہاں مجاہد کی دعا انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے میدان جنگ میں گولی چلانا سعادت ہے فرشتے آسمان سے کہتے ہیں کہ اللہ زمین پہ تیرا بندہ جہاد کر رہا ہے ہمیں بھی زمین پہ جانے دے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ایک ہزار فرشتے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہوا ہے جو مجاہدین کے ساتھ زمین پہ آ کے جنگ کرتا ہے ان کے ساتھ مل کے لڑتا ہے میدان جہاد تو سعادت کے جگہ ہے اللہ ہر کسی کو اپنی نوکری نہیں دیتا اپنے گھر کا محافظ نہیں بناتا آپ نے اپنے گھر پہ چوکی دار رکھنا ہو کسی بدکار آدمی کو کھڑا کریں گے کسی بری آنکھوں والے کو کھڑا کریں گے نہیں کھڑا کریں گے اللہ بھی اپنے دین کی چوکی داری کے لیے انہیں کو منتخب کرتا ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں جو جہاد کو تجارت نہیں بناتے جو جہاد فنڈ کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتے انہی سے خدا کام لیتا ہے اور ایسا کام لیتا ہے کہ ان فقیروں سے دنیا کے بڑے بڑے جابر حکمران ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اور انہیں الٹے خواب آتے ہیں انہی کے نام سے اسلام زندہ ہے یہ نفر روزے رکھتے ہیں یہ راتوں کو جاگتے ہیں شہادت کی تمنا رکھتے ہیں دنیا پہ نفرت بھیجتے ہیں ایک ایک کافر کی کھوپڑی کو اڑانے کے لیے تیار کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور نبی کی سنت کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نان اللہ دینا ابا یا محمد علیہ جہادی ماں بپینا ابدا ساری زندگی جہاد میں دے چکی مجھے افسوس نہیں ہے جو لوگ جہاد میں نہیں آ رہے ان کا کوئی افسوس نہیں ہے میں کہتا ہوں جہاد کی مخالفت تو نہ کرو جہاد کی مخالفت تو کفر جہاد کا انکار کرنا تو کفر جہاد پر انگلی اٹھانا تو کفر ہے تمام فقان سراج کے ساتھ لکھا ہے کہ جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے اس کا منکر کافر ہے اس کو چھوڑنے والا بلا عذر فاسق ہے اور جو اس میں بانس و جدال کرے گا وہ گمراہ ہے اسی جہاد کے قرآن کی ساڑھے چار سو آیتیں نازل ہوئی امام بخاری نے دو سو بتیس سے زائد افواف باندھے اسی جہاد کے بارے میں اللہ کے نبی کی ہزاروں احادیث آئی اسی جہاد کی فضیلت کو بیان کیا گیا فرضیت کو بیان کیا گیا اسی جہاد و کتاب کے لیے اللہ کے نبی میدان میں نکلے صحابہ کے بچے نکلے بوڑھے نکلے جوان نکلے صحابہ حضور کو دیکھو حضور جیسا نبی بھی تمہیں میدان میں نظر آئے گا اور حضرت ابو بکر صدیق جیسا صدیق بھی میدان میں نظر آئے گا فاروق اعظم جیسا عادل حکمران بھی تمہیں میدان جنگ میں نظر آئے گا ذنورین جیسا غنی بھی میدان جنگ میں نظر آئے گا حضرت علی علمت جیسا بہادر اور صاحب علم انسان وہ بھی میدان جنگ میں نظر آئے گا حضرت ابن مسعود جیسا فقی بھی میدان جنگ میں نظر آئے گا حضرت کا ابئی اپنے کاب جیسا قاری بھی میدان جنگ میں نظر آئے گا حضرت معاذ اور محمد جیسے بچے بھی میدان جنگ میں نظر آئیں گے حضرت عمر ابن جموں جیسے معذور اور عبداللہ بن ام مکتوم جیسے نابینا وہ بھی میدان جنگ میں نظر آئیں گے حضرت ابو ایوب انصاری جیسے بوڑھے لوگ بھی میدان جنگ میں نظر آئیں گے حضرت ابو ذر بفاری جیسے زاہد بھی میدان جنگ میں نظر آئیں گے اور عبد الرحمان بن عوف جیسے مالدار لوگ بھی میدان جنگ میں نظر آئیں گے سارے مرد بھی میدان میں ہوں گے اور ام میں سلما کی شکل میں خنسا کی شکل میں بہت ساری خواتین بھی میدان جنگ میں نظر آئیں گی جب ساری امت صحابہ سب کے سب میدان جنگ میں نظر آتے ہیں تو کیا ہمارے لیے جواز بنتا ہے کہ ہم مخالفت کریں کسی اسما اور کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھ لیجئے اگر کسی ایک صحابی کا نام مل جائے جو میدان جنگ میں نہ گیا ہو تو ہم اپنی بات کہنا چھوڑ دیں کسی ایک صحابی کا نام جب نبی کے سارے صحابہ جو نجوم ہے جو ہدایت کے چراغ ہے جب وہ سارے میدان جنگ کے اندر نظر آ رہے ہیں تو جواب بنتا ہے کہ ہم مخالفت کریں اس دوسرے طبقے سے ہماری ایک گزارش اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دین کا خوب کام دین کے مختلف شعبے ہر شعبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے لیکن کسی شعبے کی مخالفت کرنا جائز نہیں کسی شعبے کو کم اہمیت دینا جائز نہیں ہے ہماری گزارش ہے اس دیندار مسلمانوں سے کہ خدا را جہاد کے بارے میں اپنے سینے کو کھولے جہاد کو ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری نہ سمجھے کہ انہی چند فقیروں ملنگوں کی یہ یہ کام ہے اور اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ایسا ذہن اور دماغ نہ بنائے ہر آدمی جہاد کو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا فرض سمجھے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے ایک طبقہ آخری ہے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ پر عمل کر رہا ہے جب مدینہ منورہ کی خوبصورت بستی اور وہاں کا اسلامی ماحول تین دشمنوں سے گر گیا باہر سے مشرق اندر سے یہودی اور اپنی سفروں کے اندر بزدلی پھیلانے والے موت سے ڈرنے والے بزدل منافقین تو تب اللہ کے نبی نے تینوں سے لڑنے کا فیصلہ کی تینوں سے لڑنے کا فیصلہ یہ تھا کہ پہلے خندق کھود کے مشرقین کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا کچھ لوگ اندر یہودیوں پر نظر رکھیں گے اور آپس میں سارے ایک دوسرے کو جہاد کی ایسی ترغیب دو کہ منافقین کی دال نہ جلے وہ تمہارے اندر وسوسے نہ ڈال سکے جب جبی نے ان تینوں چیزوں کو لیا اپنے پیٹ پر پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے جا کے خندق کھودنا شروع کر دی اور اس خندق میں سے چنگاریاں نکلی حضور نے کہا مبارک کو روم فتح ہو گیا مبارک کو فارس فتح ہو گیا صحابہ کرام کو مشرقین کے درمیان جاسوسی کے لیے بھیجا جو جہاد کا ایک بہترین شعبہ اور ایک ادر و ثواب والا کام ہے سارے صحابہ شہادتوں کے لیے تیار ہو گئے قرآن اس پورے منظر کو کھینچ کے کہتا ہے اور دنیا کے مسلمانوں تمہیں بھی چاروں طرف سے کافروں نے گھیر رکھا ہے اندر سے یہودی تمہاری سفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور تیسری طرف منافق تمہارے اندر بزدلی پھیلا رہے ہیں ان حالات میں لقد کون میں تم سی رسولی کی ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی ان تمام دشمنوں سے لڑنے کا فیصلہ فیصلہ کر لو اس لیے کہ لڑو گے تم لیکن حقیقی لڑنے والا اللہ ہوگا وہ کف اللہ القتال اللہ تمہاری طرف سے لڑے گا تم لڑنے کے لیے جاؤ گے مگر میدان میں اللہ کو پاؤ گے اس لیے فرما فلم تب تلو ہوں ولا کن اللہ قتل ہوا رمی کا از کا ولا کن اللہ رما اور میدان جنگ میں جا کر تم اللہ کو بلانا اللہ آ جائے گا اس اللہ کثیر اللہ اللہ تم جب تم اللہ کو بلاؤ گے اللہ فرشتے بھی بھیجے گا لیکن اگر تم ڈر گئے تم نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تم پیچھے ہٹ گئے قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے جب لٹی ہوئی بہنیں پوچھے گی اللہ یہ مسلمان نوجوان زندہ تھا اس کی موجودگی میں پندرہ پندرہ کافروں نے مجھے بے حرمت کیا اس ظالم کو کچھ نہیں ہوا جب بابری مسجد پوچھے گی جب مسجد اقسا پوچھے گی جب قیامت کے دن میدان حشر برپا ہوگا جب شہدا اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کے اللہ کی عرش کے ارد گرد کھڑے ہوں گے گے قرآن پوچھ رہا ہوگا کیا میری ساڑھے چار سو آئے تمہیں نظر نہیں آتی تھی ہے مسلمان ساڑھے چار سو آئے بس بس کریں ہاروں کی ضرورت نہیں میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے تین طبقے آج امت مسلمہ میں ہو گئے ایک وہ طبقہ جس کو کیمبرج اور ہاروڈ کے لٹیرے ڈاکو ہم سے چھین کے لے گئے آج سے نیت کرو کہ اس طبقے کو ہم نے واپس چھین کے لانا ہے انشاءاللہ یہ جتنے سود خور شرابی رشوت خور اور جہاد کے منکر اسلام کے منکر مسجدوں کے مخالف مدارس کے مخالف خانقاہوں کے مخالف علماء کے مخالف جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہم سے چھن گئے ہم ان کے پاس جائیں گے کہیں گے ہم نے تم سے نہیں لڑنا بھیا تو تو ہمارا بھائی ہے آ جا قرآن کی طرف آ جا سنت کی طرف آ جا مدرسے کے اندر کے ماحول کو دیکھ باہر رہ کے کیوں گندی مخالفت کرتا ہے آج جا مسجد میں ہم چھین چھین کے لائیں گے اور ہم نے لانا شروع کیا ہے اور آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کل یورپ والے لٹیرے ہمارے یہاں کے مسلمانوں کو بندہ کر کے گئے تھے زلیل کر کے گئے تھے بدکار بنا کے گئے تھے آج اس ٹوٹی پھوٹی دعوت کی بدولت سے جو مجاہدین دے رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے لوگ مدینہ والی تہذیب کو اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ یہاں آئے تھے کہ ان کے چہروں سے داڑھی ہٹاؤ اللہ نے نیو یارک واشنگٹن اور یورپ میں داڑھی والے کھڑے کر دیے پگڑیوں والے کھڑے کر دیے ہیں جہاد والے کھڑے کر دیے ہیں انشاءاللہ انہوں نے اگر ہمارے ملک کو گندا کیا ہے ہم ان کے ملکوں کے اندر مدینہ کی تہذیب کو پہنچائیں گے انشاءاللہ لیکن اپنے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں ہے جھگڑا یا لڑائی نہیں ہے ان کو ہم نے کھینچ کے لانا ہے تو کوشش کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ آج سے دعوت دیں گے جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو کو داڑھی رکھو جو گلے میں لاکٹ پہن کے ہاتھ میں چابی لے کے ڈسکو بنا پھرتا ہے اسے کہو بغیرت تیرے ڈسکو بننے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بہن کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو آ مسلمان بن پھر ہم تجھے مانیں گے یہ جو بدماشی کرتے ہیں جگہ بنے ہوئے ہیں لوگوں سے بتا لیتے ہیں ان کو جا کے کہو کہ تم بدماش تم جیسے بدماشوں کو ہم پاؤں کی خاص بھی نہیں سمجھتے اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو آؤ اپنی بہن کی عزت بچاؤ نا ساری دنیا میں مسلمان دلیل ہو گئے قرآن کے اوراق کو چلا دیا گیا اس تنگے تک کیے گئے قرآن کے اوراق کے ساتھ ایسا ظلم ہے دوسرا طبقہ جو دین دار مسلمانوں کا ہے جو جہاد کے مخالف ہے ان سے یہی گزارش ہم نے کرنی ہے کہ آپ جہاد کو تسلیم فرما لیجیے مسواک کو مانتے کہ نہیں مانتے آپ لوگ مانتے اچھی چیز ہے بری چیز ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں مسواک کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ہے مسواک کا نہیں کیلا کھانے تک کی سنت ایجاد کر لی ہے کہ یوں کھانا ہے یوں کھانا ہے تو بےچارا عالم دوسری طریقے سے کھا لے اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں کہ ایسا عالم ہے اس کو کیلا کھانے کی سنت نہیں آتی کسی قرآن حدیث میں کیلا کھانے کی سنت کا تذکرہ ہے پھر کہاں سے آ گئی قرآن مجید میں تو جہاد پر پوری کی پوری صورتیں نازل ہو گئی پوری کی پوری صورت پھر اس کا انکار کر دیں گے ہم اس پر مثالیں گھڑ لیں گے جی جہاد تو مجبوری کے تحت ہوتا ہے جہاد تو فلاں موقع پہ ہوتا ہے فلاں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت تک مجاہد لڑتے رہیں گے اور کوئی ایک منٹ بھی خالی نہیں ہوگا جس میں جہاد رک جائے اور یہ جہاد کرنے والے حق پر ہوں گے انشاءاللہ حق پر ہوں گے نبی نے فرمایا تیسرا طبقہ جو لوگ اس زمانے میں اعلان کر چکے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنا پہ عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ساری دنیا کے کفر سے لڑیں گے کوئی بھی کافر ہو کوئی بھی اسلام کا دشمن ہو مشرق ہو یہودی ہو ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے تم ہماری روٹی بند نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ ہمیں روٹی دینے والا اللہ ہے طالبان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی اور کہا کہ اب یہ بھوکے مر جائیں گے جاؤ طالبان ڈیڑھ فٹ کی اتنی بڑی روٹی کھاتے ہیں جا کے تم تو چھوٹی سی ایک بریڈ کے اندر ایک آلو ڈال کے کہتے ہو برگر کھا رہے ہیں ہم لوگ آلو کھا کے خوش ہو رہے ہو کہ ہماری روزی میں جاؤ طالبان روزانہ دمبے کا گوشت کھاتے ہیں چربی والا گوشت اس لیے کہ روزی دینے والے تم نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہے ہم بھی جب ان کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی عطا فرمائے گا تو آج سب مسلمان نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تیسرے ہی طبقے میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقوں کے مطابق نہ دشمنوں سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں بلکہ ہر وقت جہاد کی سبیل اللہ کے لیے تیار رہتے ہیں اب آخر میں میں چند باتیں اپنی ان مسلمان بچیوں سے طالبات سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کا یہ بیان سن رہی ہے اور ان بہنوں کو دو گزارشات کرنی ایک تو میری عزیز بہنوں ہمیں آپ سے معذرت کرنی ہے ہم آپ کے بھائی گندے بزدل ہو گئے جس کی وجہ سے آج عورت کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا حقیقت میں آج جتنی بھی لڑکیاں این جی اوز کا شکار ہو گئی جتنی جا کے ایکٹریس بن گئی ان لڑکیوں کا قصور تھوڑا ہے زیادہ قصور ان کے بھائیوں کا ہے ہم مردوں کا ہے میری بہنوں ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں ایک زمانے میں ہماری آنکھوں میں آپ کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ ایک مسلمان عورت یہودیوں کے قبیلے بنو نظیر میں سامان خریدنے کے لیے گئی اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی برقع پہنا ہوا تھا وہ سامان لے کے جا رہی تھی چادر لمبی تھی تو ایک یہودی بدبخت نے اس چادر کو پیچھے سے کیل میں اٹکا دیا وہ بہن آگے بڑھی تو چادر پیچھے سے کھنچ گئی اس کے سر ننگا ہو گیا یہ حالت دیکھ کر تمہارے ایک مسلمان بھائی نے اس یہودی کو قتل کر دیا تھا یہودیوں نے مل کے اس مسلمان کو شہید کیا تو اللہ کے نبی نے پورا لشکر لے جا کے اس قبیلے کو گھیر لیا اور ختم کر دیا میری بہن کل ہم تیری چادر کی حفاظت اپنی جانوں سے کیا کرتے تھے اس لیے تیری عظمت اور عزت بہت اونچی تھی بڑے بڑے محدثین کی بیٹیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں لکھا کرتی تھیں بڑے بڑے فقہا کے گھر میں فقی مسائل حل کرنے میں ان کی بیٹیاں اور بہنیں تعاون کیا کرتی تھی میری بہن ہم مجرم مجھے معلوم نہیں کہ ہمارا یہ جرم معاف ہوگا کہ نہیں ساری دنیا میں مسلمان بیٹی زلیل و خار ہو گئی جب پاکستان بنا اس وقت ہزاروں بیٹیاں سکھوں نے اٹھا لی تھی ابھی چند دن پہلے ایک اخباری ذریعے نے جا کے سروے کیا کئی سکھوں کے گھر میں مسلمان بیٹیاں جن کا نام پہلے عائشہ اور فاطمہ تھا اب ان کا نام ستپال کور یا نام کور رکھ دیا گیا مسلمان بہن ہم سے غلطیاں ہوئی مسلمان کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا تھا ہم بزدل بنے تو تیری چادر کو چھین لیا گیا تجھے نوکری کرنے پہ مجبور کیا گیا تجھے دفتر میں بھیجا گیا تجھے رسوا کیا گیا میری بہن تیرے نام سے بھیک مانگی جاتی ہے کہ میری چھ بچیاں ہیں اس لیے مجھے بھیک دو میری چار بچیاں ہیں حالانکہ میری بہن تو تو قناعت والی ہے تو تو اپنے گھر میں سوکھی روٹی کھا کر بھی خوش رہتی تھی اس لیے کہ تو تو فاطمہ کی بیٹی ہے جو چکی چلاتی تھی تو ہاتھ میں گڑے پڑ جاتے تھے مگر پھر بھی اس نے نوکر نہیں رکھا تھا میری بہن ہم سارے لوگ کوئی ہم نے اپنے دنیاوی کاموں میں لگ گیا اور کوئی ہم میں سے کس کام میں لگ گیا ہم نے تجھے بھلا دیا جس کی وجہ سے تو بے حرمت ہو گئی بے عزت ہو گئی کاش ہم ایسا نہ کرتے کشمیر کی بہنوں کی عزتیں برباد ہوئی چچنیا کے ایک ایک گٹر میں سے چار چار بچیوں کی لاشیں نکلی بوسنیا میں ایک ایک قبر میں سے پانچ پانچ سو بچیوں کی لاشیں نکلی جن میں سے ہر ایک کو بے عزت اور بے حرمت کیا گیا تھا ہم بھائی بزدل بن گئے ہم سود خور رشوت خور بن گئے ہم نے تیری حفاظت کرنا چھوڑ دی ہم نے گھر میں ٹی وی جیسی لانت لا کے تیرے سامنے رکھی ہم نے گھروں میں وی سی آر لا کے رکھے پیاری بہنا تیری عزت و عصمت پر دان لگنا شروع ہو گئے اب تک ہم لوگوں سے اس سلسلے میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم مسلمانوں سے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور بہن تجھ سے معذرت کرتے ہیں دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے جہاد کا کام شروع کیا ہے اللہ تعالی گواہ مردوں سے زیادہ خواتین نے ساتھ دیا اگر یہ خاتون ساتھ نہ دیتی تو ہمارے پاس مجاہد کہاں سے آتے جب ماں باوضو ہو کے دودھ پلاتی ہے اور بچے کو قرآن سناتی ہے صبح صبح اٹھ کے سورہ یاسین تو وہ بچہ بہادر بنتا ہے اور جو ماں گانے گاتی ہو گانے سناتی ہو تو بچہ بھی اس جیسا بیکار پیدا ہوتا آپ یقین کریں میری تو عادت ہی نہیں ہے میں تو خواتین ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتی ہیں باہر ملکوں سے پاکستان سے میں معذرت کر دیتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ میں اپنی بہنوں سے فون پہ بھی بات نہیں کرتا پردے کے پیچھے بھی نہیں خط و کتابت خط لکھتی ہے کثرت سے جیش میں شامل ہوئی نو کلو سے زائد سونا اور زیورات دیے کئی عورتوں نے اپنے خاون ہمارے پاس بھیجے اور ساتھ خط بھیجا کہ ان کی تشکیل کر دو تاکہ میں شہید کی بیوی بن سکوں میں ساری زندگی اس کے گھر میں خیالت نہیں ہونے دوں آج مسلمان بہن عجیب جذبات میں میں نے اعلان کیا تھا کہ جتنے ساتھی شہید ہوئے ہیں ہم ان کے گھروں کی کفالت کریں گے برطانیہ کی مسلمان بہنوں نے وہاں اپنے اپنے علاقوں میں پردے کی حالت میں کام شروع کیا اور وہاں سے بیٹھ کے شہیدوں کی کفالت کرنا یہاں شروع کیا الحمد تو ہماری مسلمان بچیوں نے بہنوں نے آج کے دینی ماحول میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے میں اس پہ ان بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ایک گزارش میں ضرور کروں گا وہ گزارش یہ ہے کہ ماحول کے گندے اثرات آج ہماری بہن اور بیٹی پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں خود سوچو میری بہنوں کیا یہ زمانہ ہے کہ تم زیورات پہن کے پھرتی رہو اور تمہاری بہنوں کے پاس سر کے اوپر رکھنے کی چادر بھی نہ ہو اللہ کے نبی نے عورتوں کی اتنی تربیت کی کہ مسلمان عورت کناب کا پیکر ہوتی تھی صبر کا پیکر ہوتی تھی آج تو جوڑے گنتی ہیں کہ میرے پاس تیس تیس جوڑے کپڑے ہیں میرے پاس پچاس جوڑے کپڑے ہیں میری بہن تو اتنے سارے کپڑوں کا حساب قیامت کے دن کیسے دے گی اگر چار عورتیں تیرے میک اپ سے متاثر ہو گئی تو تجھے کیا ملنے والا ہے خدا کے لیے اللہ کے لیے تو مسلمان بن جا اپنے دل سے حرص نکال دے بڑے بڑے مکانات کا حرص زیورات کا حرص کپڑوں کا حصہ ان چیزوں کی لالچ اپنے دل سے نکال دے تیرے جیسی بہت ساری بہنیں لٹ چکی ہیں اگر تو نے اس کی حفاظت کے لیے آج محنت نہ کی تو یہ آج کل ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس لیے میں مسلمان بیٹیوں سے بہنوں سے یہی عرض کروں گا اپنے پردے کی حفاظت کرو غیر مرد تمہاری آواز بھی نہ سنے اور تمہارے سر سے اترا ہوا دوپٹا بھی نہ دیکھے اس چیز کا اہتمام کرو اپنے گھروں سے ہرس کو نکال دو اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دو میری بہنوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے گھر کے اندر کا ماحول ٹھیک کر دیا ہم انشاءاللہ ساری دنیا میں اسلامی انقلاب لائیں گے اور اسلام کی خلافت کو نافذ کریں گے اور اسلام کا ڈنڈا اونچا ہوگا لیکن جب تک گھر ٹھیک نہیں ہوتا باہر بھی آدمی صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتا ہماری گزارش ہے ان بہنوں سے کہ اللہ کے لیے حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا مگر وہ لڑتی نہیں تھی اپنے خاون سے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول و مقبول فرمائے باخر الحمد للہ رب العالمین